آج صحاب کرام کے نام لیوا جتنے بھی کمزور کیوں نہ ہو گئے ہوں رگوں میں تو وہی خون دوڑ رہا ہے دماغ میں تو وہی نظریہ ہے دل میں تو وہی امنگیں ہیں قرآن کی آیتیں وہی اثر رکھتی ہیں میرے نبی کے فرامین میں وہی طاقت اور کشش آج بھی موجود ہے شہادت کے نام میں آج بھی لذت ہے اور موت آج بھی لیلا کی طرح اسی طرح البیلی ہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی کیونکہ موت نام ہے رب سے ملاقات کا موت موت نام ہے اللہ تعالی کے پاس چلے جانے کا تو اس وجہ سے آج جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے کافر جمع ہو چکے ہیں گیارہ ملکوں کا اتحاد ہوا اس کے بعد سترہ ملکوں کا اتحاد ہوا اس کے بعد جنرل کونسل کا اجلاس ہوا اور اس میں دنیا کے کئی ممالک نے اس چیز پر اتفاق کیا کہ مجاہدین کو مٹا دیا جائے مجاہدین کو ختم کر دیا جائے مجاہدین پر پابندیاں لگا دی جائے اس کی خاطر سی آئی اے کا بجٹ وقف کیا گیا اس کی خاطر کے جی بی کو میدان میں لایا گیا اس کی خاطر طرح طرح کے ہیلے اور سازشیں تیار کی گئی جتنی وہ اپنی طاقت لاتے گئے اتنا ہماری قوم میں آفاق اور بلال پیدا ہوتے گئے جتنا وہ اپنی قوت لاتے گئے اسی طرح ہماری ماں میں جرت آتی گئی جتنا وہ اپنے عزم کو دہراتے گئے اتنا ہماری بہن میں بھی طاقت آنا شروع ہوئی آج یہ حالت ہے کہ انہوں نے چیلنج دے کے کہا کہ ہم جہاد کو ختم کریں گے تو یہاں پانچ سال کا بچہ بھی کہتا ہے میں امریکہ اور ہندوستان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں